بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیاں ہے دلوں پر مگر جو سکینت تھی تاری انہیں کیا خبر وہ بڑی دز گما ہے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیاں ہی نے یہ دعویٰ کیا تھا زمیں پہ کہ امرس کا ہوگا یہ جس کا جگہ ہے تمہیں نے یہ دعویٰ کیا تھا زمیں پہ کہ اس کا ہوگا یہ جس کا جہاں ہے تمہیں نے یہ اعزاز پایا جبی پہ شہادت کا تمغہ جو اب گل فشاں ہے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیاں ہے نہ مغرب سے پندار قیصر ہی چھوٹا نہ سے مشرق کا رشتہ ہی ٹوٹا نہ مغرب سے پندار قیصر ہی چھوٹا نہ سے مشرق کا رشتہ ہی ٹوٹا یہ صدیوں پرانی کہانی کا جز ہے خلیج ایک حائل جو اب درمیاں ہے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بھی تھی وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیاں ہے نبی کی دعوت کا ہے فیض جاری وگرنا یہ ہمت یہ کوشش ہماری نبی ہی دعوت کا ہے فیض جاری وگرنا یہ ہمت یہ کوشش ہماری انہی کی اطاعت ہے منزل ہماری یہی کشتی نو ہے اسر رواں ہے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیاں ہے عجب ایک تصور امیر حرم نے بتوں سے عداوت کل شب دیا ہے عجب ایک تصور امیر حرم نے بتوں سے عداوت کل شب دیا ہے عجب ایک تصور امیر حرم نے بتوں سے عداوت کا کل شب دیا ہے کہ خود بت کدے میں چراغاں ہے کل سے حرم کی فضاؤں میں لیکن دھواں ہے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی تھی کہ مشکل بیاں ہے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی تھی کہ مشکل بیاں ہے دلوں پر مگر جو سکینت تھی تاری انہیں کیا خبر وہ بڑی دز گما ہے بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی کٹن تھی کہ مشکل بیاں ہے